یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے صالح بن کہسان نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسیب نے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے وہ سلیب کو توڑ دیں گے سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا اس وقت کا ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہوگا پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو اڑتالیس